لے دے لینے دینے کے بیوپار میں یا تو بنیے کو مہارت ہے یا ملا اور پنڈت کو دونوں کے خون میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کی رمق ہے اگرچہ ان کا لینے والا ہاتھ ان کے دینے والے ہاتھ سے عموماً درازی مائل ہوتا ہے لیکن یہ جو ایک مولک قسم کی لے دے انسانی سرشت میں گویا ازل سے موجزن ہے اسے نہ لینے سے سروکار ہے نہ دینے سے البتہ تو تو میں والی گردان میں جتنی با محاورہ شگفتہ نکل سکتی ہیں وہ بے شک کسی ایک جذبے کی محتاج ہیں غالباً ہماری پہلی لے دے کا آغاز اس وقت ہوا جب اماں ہوا اور بابا آدم علیہ السلام بیک بینی اور گوشت جنت کے بغیچوں سے گول کیے گئے میاں بلیس کے ہونٹوں پر ضرور مسکراہٹ پھیل گئی ہوگی جب اس کے ٹھکرائے ہوئے خاکی مسجود کی زبان پہلی بار لذت ممنوعہ سے آشنا ہوئی اس کے بعد گرجا گھر کی زبان میں جب آسمانی رحمتوں کے دروازے دوبارہ کھل گئے اور بابا آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور اماں ہوا کی بیٹیوں نے جوک در جوک اس دنیا فانی کو نوازنا شروع کیا تو گویا طوفان نو علیہ السلام کے نام ضرورت ہے کا پہلا اشتہار تیار ہونے لگا اب تو اللہ دے اور بندہ لے یا تخت یا تختہ سر سے کفن باندھ کے وغیرہ وغیرہ قسم کی نازک خیالیاں عملی جامہ پہننے لگیں زن زر زمین کی آغوش میں جو روایتی لے دے کا چرچہ ہے اس نے ابال کھا کر ایک طرف تو ملک گیری کی حوص کو بھڑکایا اور دوسری طرف ذہنی بغاوت کے بیج بوئے پہلی صورت میں سکندر اعظم اور ہٹلر کی جماعت کے بزرگ پیدا ہوئے دوسری صورت میں خبر آج کل کے افسانہ نویس ہی صحیح لیکن یہ طے ہے کہ روزمرہ کی آمیانہ زندگی میں لے دے کی نشنما میں جو ترقی ہوئی اس کے عملی پہلو کا سہرہ بلا شرکت غیرت دکاندار کے سر ہے خواہ وہ اناج کی منڈی میں ہو یا کوٹھوں کے بازار میں اور اس کے علمی پہلو کی ترتیب میں بی بھٹیارن کا جو ہاتھ ہے اسے تسلیم نہ کرنا بے انصافی ہوگی دروغ برگردن لاوی حقائق ہے کہ سرائے میں مسافروں کی بانٹ چھانٹ میں جب کبھی ہمسایہ بھٹیارنوں میں ذرا شدید قسم کا تبادلہ خیالات ہونے لگتا تھا تو انہوں نے توتو میمہ کی فرسودہ ترکیبوں سے اکتا کر ایک تازہ سلیقہ شنام یہ ایجاد کیا کہ میرا مسافر تیرے مسافر کو طویلے کی بلا بندر کے ساتھ لیکن کھلی ڈھیلی گالی گلوچ کے مقابلے میں یہ بلا واسطہ طرز بیان زیادہ مقبول ہوا چنانچہ اب بنفس نفیس لڑنے کی بجائے نواب صاحب بٹیر اور شاعر حضرات شیر لڑانے لگے خدا جنت نصیب کرے جن دنوں مشاعروں کی دھوم دھام تھی ادب کا معیار اپنے جوبن پر تھا نو عروس کی طرح سج دھج کی محفل جمی ہوئی ہے متانت سنجیدگی وقار کا غلبہ ہے لوگ ہماتن گوشت دو زانوں بیٹھتے ہیں چہروں پر سکوت ہے لیکن آنکھوں میں صبر شکن بے تابیاں تڑپ رہی ہیں کہ نکلو تو میدان میں ہم بھی دیکھیں کتنے پانی میں ہو بارے شمع کو گردش کرتی ہوئی ایک تراتم سا اٹھا اور کسی نے گرج کے مطلع داغا اب کیا تھا مصرے سے مصرہ ٹکرانے لگا ردیف سے ردیف الجھی کافیے سے کافیہ بھڑا مضمون لڑنے لگا اور پلک جھپکنے میں گویا پانی پت کا تاریخی میدان سمٹ کر اس ننی سی مجلس میں امڑ آیا نظروں کے تیر تان تان چھوڑے گئے پلکوں کی شمشیر نے برق کی طرح کوند کر دادے شجاعت دی کالی زلفیں زہر ناک ناگنی بن کر لہرائیں گھنگریالے بال زنجیرے بن کر پھیلے کچھ بچارے قید ہوئے کوئی بسمل ہوا کسی نے آہ کی کوئی واہ واہ کا نعرہ لگا کر تڑپنے لگا اور جب موزن نے اللہ اکبر کی بانگ دی تو شمع گل ہوئی سب نے اٹھ کر دامن جھاڑے اور خرامہ خرامہ حاصل مشاعرہ گنگناتے ہوئے اپنی راہ لگے لیکن سب بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں رفتہ رفتہ ہوا کا رخ بدلنے لگا بزرگوں کو شکایت ہے کہ جوں جوں شاعری کا جوہر کمیاب ہوتا گیا شاعروں کی تعداد بڑھنے لگی مشاعروں کی جگہ قوالوں کا رنگ جمع مرزا سودا کے غنچہ اور قلم داں کی جگہ رسالوں نے سنبھالی اور غالب و ذوق کی تیکھی تیکھی نوک جھونک نے تنقیدی مقالوں کا بہروپ لیا تنقید کو ذرا ثقیل قسم کی لے دے ہی سمجھیے لیکن جب وہ پھٹے ہوئے لفافوں یا کھلی چٹھیوں کی صورت میں تقسیم ہونے لگے تو یوں نظر آتا ہے جیسے وہ سیغے تذکیر و تنیز کی روح سے لے دے کا اسم مخنص ہو مثلا دو شاعر دستوں کی گرباں ہو گئے ایک نے ہانک لگائی ہوں ذرا اپنا الف مقصورہ تو دیکھو کمر ہے کہ ٹیڑھی سینہ پچکا ہوا جیسے دمے کا مریض کھانس رہا ہو دوسرے صاحب ہن بنائے اخا مینڈگی کو بھی زکام ہوا ذرا اپنی ہائے ہاتھی کا پیٹ تو سنبھالو جیسے اپھارے کا مارا ہوا بنیاد ڈکارے لے رہا ہو تیسرے صاحب نے اس آرائی کو دیکھا تو ان کی رگ تنقید بھی پھڑکی اور وہ اللہ کا نام لے کر دھم سے دونوں کے درمیان کود پڑے اجی صاحب کہاں کا الف مقصورہ اور کہاں کی ہائے ہاتھی ذرا اس خاکسار کا کاف تو ملاحظہ فرمائیے واللہ کس بلا کا سڈول ہے اور نقطوں کی گولائی خدا کی قسم کشکے ہیں کشکے اس بحثہ بحثی میں الف بے جیم کا آپریشن ہوتے ہوتے وہ تو بچارے لد گئے لیکن اب تینوں طرف سے ہونے لگا کہ میرا شعر تیرے شعر کو میری نظم تیری نظم کو بات میں سے بات نکلتی ہے لیکن فی زمنہ اس ادبی دھینگا مشتی کا سب سے بڑا اکھاڑا وہ ادب ہے جسے سہمن یا اتفاقاً ترقی پسند کہا جاتا ہے تخیل اور بیان کی اس نئی روش نے زندگی کے تاریخ اور گمنام پہلوؤں کو اجاگر کیا اور مستقبل کے لیے نئی نئی شاہراہوں کا نشان دکھایا اس رہنمائی میں ماضی کے جمود اور حال کے اضطراب میں ایک بے پناہ ٹکر لازم تھی چنانچہ نئے ادب کے دوش بدوش نئے ادیب پر بھی بے اختیار کیچڑ اچھلا اجی صاحب روسی پراپیگنڈا ہے روسی لٹریچر نہ ہوا ہسپتال ہوا کہ جدھر دیکھو کھانسی بخار دمہ سل درد گردہ عشق ہے تو نرسوں کے ساتھ راز و نیاز ہوتا ہے تو آپریشن کے وارڈ میں واللہ دہلی کے دوا خانے بھی شرما آ جائیں گویا دنیا بھر میں مزدور کی ٹوکری سڑک کوٹنے والا انجن اور اونچی اونچی چمنیوں کے سوا کچھ رہا ہی نہیں چھوکری ہے تو اس کے سینے پر کچھ ناشپتیاں پک رہی ہیں عورت ہے تو پامال بہن ہے تو کسی بھوکے ننگے آرٹسٹ کے ساتھ بھاگنے پر تلی ہوئی جوان بیٹی باغ کے مالی کو دیکھ کر پھٹ کھا جاتی ہے گیارہ بچوں کی ماں بارہویں ننے کی فکر میں ہے اور پھر ہیسٹریا کا دورہ بیویوں کو ہیسٹریا بھابھیوں کو ہیسٹریا شاید بیچارہ ادیب بھی اس دورے میں مبتلا ہے اس کی بات بات میں جنسی بھوک کے انگارے تڑپتے ہیں اگر وہ آرٹسٹ ہے تو اس کا ماڈل ننگا ہوتا ہے اگر وہ شاعر ہے تو اس کا ارنگا تخیل جسمانی آزادی کے ساتھ ساتھ کافیہ ردیف کی قید سے بھی آزادی چاہتا ہے اگر وہ افسانے لکھتا ہے تو اس کے جوان چھوکرے گرسنہ بھیڑیوں کی طرح منہ پھاڑے جوان لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور جنسی بندشوں سے گھبرائی ہوئی عورت فٹ پر فٹ کھاتی ہیں پیاسے ہون ڈھیلی شلواریں پوشیدہ امراض روسی پراپیگنڈا ہے روسی جواب ملتا ہے کہ حضرت آپ نے وہ شلوار کیوں پہنی جو آسانی سے ڈھلک جائے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تہذیب کی کینچلی بدل گئی اخلاق کا معیار از سرینو تعمیر ہوا باغیچوں کی جگہ کارخانے بن گئے کوئل کی جگہ ریڈیو نغمہ سرائی کرنے لگے تخیل کی جگہ ہوائی جہاز پرواز کرنے لگے بالا خانوں کی جگہ کلب گھر نے سنبھال لی حرم سرا کا رتبہ ہوٹلوں نے ہتھیار لیا اور آپ ہیں کہ بلبل کی انکھڑیوں میں رگے گل کی پھانس تلاش فرما رہے ہیں قبلہ دریا میں رہ کر مگر سے بیر برتھ کنٹرول کا زمانہ عورت کا یوں با ادب ہاتھ لگانا جیسے نماز کی تسبیح ہو اور پھر اس جنسی بھوک کی لت کس کو نہیں آپ کی ادبی کائنات میں عورت کی ذات کے سوا اور ہے ہی کیا آپ کے چمن میں پھول اس لیے کھلتے ہیں کہ وہ کسی مشوق رہنا کی سیج پر بچھائے جائیں بلبل کی نغمہ سرائی میں آپ کی چہیتی مغنیہ کا سرود چھلکتا ہے اور پھر یہ وصل اور فراق کا جھگڑا کیا ہے محبوب کے کوچہ میں یہ ہائے وائے کیسی آپ وہاں سر کے بل جاتے ہیں آنکھوں کا فرش بچھاتے ہیں دیوار سے سر پھوڑتے ہیں دربان کی خوشامد ہوتی ہے وسل کا شربت چھنتا ہے اور آپ خالی بوتلیں اٹھائے مارے مارے پھرتے ہیں اگر سچ مچ آپ کے دل اور دماغ پر اس عورت کو پا لینے کا بھوت سوار نہیں ہے جو بالا خانے کی کھڑکی میں بن ٹھان کر بیٹھتی ہے یا جو حرم سرا کی چار دیواری میں ازل سے قید ہے تو آپ کے تلسمی رنگ محل بے معنی نظر آتے ہیں اور ادب کے میدان میں بقول آپ کے آپ کی شاہ سواری بیکار سی تفریح معلوم ہوتی ہے عورت وہ آپ کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے آپ کی غزلوں میں اس کا قصیدہ ہے آپ کی نظموں پر وہ سوار ہے وہ آپ کے تخیل میں تیرتی ہے اور جب معاشرت کے اصولوں سے مجبور ہو کر وہ کھلم کھلا آپ کی توجہ ساکی گلفام کی طرف مائل ہونے لگتی ہے نوخیز ساکی جس کی مسیں مشکل سے بھیگی ہوں جس کے چہرے پر سبزے کا ہلکا سا آغاز ہو قبلہ کیا لینا کیا دینا ادب ترقی پسند ہو یا غیر ترقی پسند رومان کا گہوارہ ہوتا ہے آپ اپنے رومان کو زندگی سے نوچ کر ایک دماغی خلا میں لے جاتے ہیں نئے ادیب کا رومان گلیوں کے نکر پر ہوتا ہے مزدوروں کی بارکوں میں پہاڑی چشموں کے پاس میونسپل کمیٹی کے نل پر ریل کے ڈبے میں گھر کی چار دیواری کے اندر کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے زندگی کی انتخ مشین چلتی رہتی ہے بنائی ہوئی بگاڑتی ہوئی کچلتی ہوئی آپ کے عشق اور مشوق جنوں اور پریوں کی بستی سے اترتے ہیں یا محلوں کی سیج پر اگتے ہیں یا خوابوں کی ٹھنڈی دنیا میں بستے ہیں اس کا عاشق دن بھر دفتر میں کام کرتا ہے یا کارخانے کی چمنیاں صاف کرتا ہے یا ہوٹل میں جا کر شراب پیتا ہے اس کی محبوبہ ایک شریف زادی ہوتی ہے کہ جس کے تخیل کو دبی ہوئی خواہشوں نے آوارہ کر دیا ہو یا ایک مایوس جوانی کہ جس کی قسمت ایک بہت بوڑھے یا بہت موٹے یا انجور سے مرد کے ساتھ ٹانگ دی ہو یا پھر وہ ایک سستی سی بجھتی ہوئی شمع ہوتی ہے جسے خود آپ کے اصول ہر روز نئی محفل میں بھڑکنے کے لیے مجبور کرتے ہوں آپ اپنے ہیرو اور ہیروئن کی شادی رچا کر انہیں ہجلہ اور اسی میں دھکیل دیتے ہیں اور واپس آ کر نو مہینے کے بعد بچے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں ترقی پسند ادیب ہجلہ اور اسی کے پردے گرا کر واپس نہیں آ جاتا وہ خلوت خانوں کے چوٹ دروازے تلاش کرتا ہے اور دبے پاؤں پس پردہ کے رموز ٹٹولتا ہے بارہا اس نے دیکھا کے نومیدہ غنچے بے دردی کے ساتھ کسی پھٹی پرانی بسیدہ جھولی میں پھینک دیے گئے ہیں ایک ہلدی اور نمک کا صداگر کسی روشن دماغ حساس لڑکی کو گود میں لیے بازار کے بھاؤ سنا رہا ہے کوئی آرٹسٹ نوجوان ایک بچے پیدا کرنے والی مشین کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے یہ زندگی کی سلم ظریفیاں ہیں آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں ترقی پسند ادیب ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن چھوڑیے جناب کہاں کی بات کہاں جا پڑی نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں یہ مضمون ایک برٹش فوجی افسر کی ڈائری کے چند اقتصابات کا ترجمہ ہے یہ افسر اٹھارہ سو انتالیس میں کراچی آیا تھا اور اٹھارہ سو اکاون میں اس کی ڈائری لندن کے شاتی ادارے جیمز میڈن نے شائع کی تھی مصنف نے اپنا نام سگہ راز میں رکھا تھا اب اب ہم اس کتاب کے چیپٹر کراچی کا آغاز کریں گے تین فروری کی صبح کو جنگی جہاز ویلزلی اور بار برداری کے جہاز ہینہ نے قلعہ منوڑا کے مقابل لنگر ڈال دیے ہمارے کمانڈر نے قلعہ کے حاکم کو للکارا کے فوراً ہتھیار ڈال دو میں بلوچی بچہ ہوں قلعہ کے حاکم نے جواب دیا ہم قلعہ خالی کرنے سے پہلے مر جانے کو ترجیح دیں گے چلو اچھا ہوا موت کے مندوں کو موت ضرور ملنی چاہیے یوں بھی ان مغرور بلوچیوں کو تمیز اور تہذیب سکھانا ہمارا فرض ہے یہی تو وہ فرض ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنا عزیز وطن چھوڑا اور اب ان کالے پانیوں میں در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں ہمارے فوجی دستے جہاز سے اتر آئے اور منوڑا کی چٹان کی طرف بڑھے چٹان کے دامن میں کچھ دیر سستا کر ہم نے اپنی اپنی رائفلیں بھال لیں اور ان پر تیز دھار خون کی پیاسی کرچوں کو چڑھا لیا منوڑا کی چٹان پر موت کا سایہ واضح طور پر منڈلا رہا تھا لیکن موت کے فرشتے کس کا انتظار کر رہے تھے ہماری ریجمنٹ کے دل کچھ بیٹھ سے گئے لیکن کمانڈر نے کڑک کر لڑکارا برطانیہ کے عظیم بہادر سپوتوں تاج اور ملک کے نام پر تاج اور ملک کے نام پر ہم نے بے دریغ حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے منوڑا کا قلعہ سر ہو گیا قلعہ میں ایک زیف العمر سردار تھا ایک جوان عورت تھی اور ایک ننہ سا بچہ تھا لا حول ولا قوت گورنر جنرل نے کلکتہ سے ایک پیغام میں ہماری بہادری کو سراہا اور ہمارے کمانڈر کی عالی ہمتی ہوش مندی کی بہت تعریف کی منوڑا کا قلعہ سر ہوتے ہی کراچی کا شہر بھی ہمارے قبضے میں آ گیا دوپہر کے قریب ہم نے بندرگاہ پر اترنا شروع کیا سمندر میں زبردست تلاتم تھا لہروں کے زیرو بم میں ہماری کمانڈر کی محبوب بکری پانی میں گر گئی جو اس نے بمبئی میں خرید کر بڑے شوق سے پالی تھی تین کالے سپاہی بکری کو بچانے کے لیے اسلحے سمیت ایک ساتھ سمندر میں کود گئے دو سپاہیوں نے بکری کو کندھوں پر اٹھا لیا تیسرا سپاہی اپنے اسلحے کے بوجھ سے بے دم ہو گیا اور آن کی آن میں ڈوب گیا رام جی نائک فرض کا پابند انسان تھا ڈوبتے وقت بھی اس نے اپنی رائفل کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا افسوس کہ یہ ہتھیار سمندر کی تہ میں کسی کے کام نہ آ سکے گا ہماری ریجمنٹ میں پہلے ہی رائفلوں کی بہت کمی ہے کراچی کی پورٹ کو بندرگاہ کہنا ستم ظریفی ہے پھر بھی یہ مقام سارے ساحل پر بہترین جگہ ہے اسے اچھی طرح ترقی دی جائے تو کراچی کلکتہ کا مقابلہ کر سکتی ہے ہم اس بندرگاہ کو پختہ تعمیر کر دیں گے تجارت درآمد برآمد کے لیے یہ جگہ بہت موزوں ہے یوں بھی وسط ایشیا میں جنگی ذخیرے جمع کرنے کے لیے یہ مقام بہت اہم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کا قدیمی نام کرو کالی ہے جس کا ذکر یونانی دیو مالا میں آتا ہے یہ تاریخی رشتہ کراچی کے لیے باعث فخر ہے لیکن ایک چھوٹی سی دقت یہ ہے کہ کراچی کا شہر فقط ڈیڑھ سو سال پہلے آباد ہوا تھا کراچی میں داخل ہوتے ہی انسان کے کان ناک اور آنکھیں بڑی شدت سے متاثر ہوتی ہیں سماعت کے لیے چاروں طرف ایک مرثیہ نما موسیقی پھیلی ہوئی ہے اس میں بازار والوں کی چیخ پکار عورتوں کی گالی گلوچ کتوں کی لمبی تانے اور گدوں کی مسلسل ڈھینچوں ڈھینچوں خاص طور پر نمایاں ہے جا بجا گلی سڑی مچھلیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کا تعفن قوت شامہ کو مدد دیتا ہے شہر میں نالیوں کا رواج نہیں گندے پانی کا نکاس عمل تبخیر سے انجام پاتا ہے جو کوڑا کرکٹ گھروں کے اندر کام نہیں آتا وہ گھروں کے باہر رکھ دیا جاتا ہے صفائی کا زیادہ تر کام کووں چیلوں اور کتوں کے سپرد ہے چھوٹی چھوٹی تاریخ دکانوں سے ہلدی کڑوے ٹیل کی تیز لپٹیں آتی رہتی ہیں ان نو بنو خوشبوؤں کو سون کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تازہ تازہ لاشوں کو حنود کیا جا رہا ہے مکان مٹی کے بنے ہوئے ہیں کھڑکیاں ناپید ہیں البتہ چھوٹے چھوٹے روشن دانوں میں سوکھی ہوئی مچھلیاں گرد میں اٹی پڑی ہیں مرد لمبے اور تن آور ہیں عورتوں کے لباس شوق اور رنگین ہیں مسلمانوں کی پہچان کی لمبی لمبی گھنی اور گھنگریالی داڑیاں ہیں ہندوؤں کا رنگ زردی مائل ہے کالے کالے سرخ ہونٹوں والے حبشی ذات سکے پانی کی مشکیں اٹھائے پھرتے ہیں موٹے موٹے بنیاد دبلے پتلے ٹٹوؤں پر اینٹ کر بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے عہد سے انہیں گھوڑوں اور خچروں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں گھروں اور دکانوں کے سامنے بیٹھ کر برسر عام ٹائلٹ کیا جاتا ہے مسلمان کیکر یا نیم کی ٹہنیاں گلے میں مار مار کر منہ کی صفائی کرتے ہیں ہندو سفید مٹی میں سرسوں کا تیل ملا کر صابن کی طرح استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے دریائے لیاری ہے اس میں پانی نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے گڑوں میں پانی جمع کر کے اس میں مچھلیاں دھوتے ہیں غسل کرتے ہیں اور پھر یہی پانی مٹکوں میں بھر کے پیا جاتا ہے آج مگر پیر کا میلہ ہے یہ جگہ کراچی سے کوئی نو میل کے فاصلے پر ہے یہ میلہ حاجی مگر کی یاد میں منایا جاتا ہے کسی وقت حاجی پیر اور اس کے تین بھائی یہاں آ کر رہے تھے آتے ہی انہوں نے اس مقام پر کرامات کے انبار لگا دیے ایک بھائی نے ایک انگلی سے گرم پانی کا چشمہ کھود ڈالا تھا اس پانی کا درجہ حرارت نوے درجہ ہوتا ہے دوسرے بھائی نے غالباً دوسری انگلی سے ایک اور چشمہ نکالا جس کا پانی ایک سو بیس درجہ گرم ہے تیسرے بھائی نے چند پھولوں کو مگرمچ میں تبدیل کر دیا چوتھے بھائی نے اپنی مسواک کو زمین میں گاڑ کر کھجور کا درخت پیدا کر دیا ایک طویل عرصے کے بعد جب سب سے بڑا بھائی مر گیا تو اس کے مزار پر حاجی مگر پیر کا مقبرہ تعمیر ہو گیا ایک چھوٹے سے تالاب میں اسی یا نوے کے قریب مگرمچ ہر وقت موجود رہتے ہیں اگرچہ یہ مگرمچھ پھولوں کی اولاد ہیں لیکن ان کے جسم حد غلیظ اور بدبودار ہیں سب سے بڑے مگر مچھ کا نام مور صاحب ہے درگاہ کا متولی ایک ننگ دھڑنگ لمبا سا فقیر ہے او او کا نعرہ لگا کر مگر مچھوں کو اکٹھا کرتا ہے اور عقیدت مند بکریاں اور دمبے ذبح کر کے چڑھاوا چڑھاتے رہتے ہیں کچھ گوشت اور چھیچھڑے مگرمچھ کھا لیتے ہیں اچھا اچھا مال فقیر لے جاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ مگر مچھوں گوشت کھاتا دے کر عقیدت مند تسین و آفرین کے نعرے لگاتے ہیں مبارک باد مبارک باد فقیر گوشت سنبھال کر جواب دیتا ہے تمہاری نظر قبول ہوئی اب دنیا اور آخرت میں تم سرخرو رہو گے میلے میں کراچی سے ناچنے والی لڑکیوں کا ایک گروہ بھی آیا ہوا ہے ان کی آنکھیں کالی اور بال لمبے ہیں عقیدت مندوں کے دل روحانیت میں رچے ہوئے ہیں لیکن ان کے جسم ان لڑکیوں کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں مگر تالاب کا کیچڑ تبرک کے طور پر فروخت بھی ہوتا ہے جوان عورتیں ایک طرف بیٹھ کر اس کیچڑ کو برکت کے طور پر اپنے جسم پر ملتی ہیں اس عمل میں زائرین کو چند خوبصورت اجسام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے میلہ ختم ہونے سے پہلے شیدی ناچ ہوتا ہے ایک دائرے میں سرخ سبز اور نیلے رنگ کے بہت سے جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں ان گیٹھیوں میں عود اور لوبان سلگایا جاتا ہے ڈھول بجتے ہیں اور بہت سے ملے جلے مرد اور عورتیں نیم بیزوی دائروں میں ناچنا شروع کرتے ہیں حاضرین کل کل کل کے فلق شگاف نعرے لگاتے ہیں ناچنے والے مرد جھوم جھوم کر گاتے ہیں عورتیں مست ہو کر اپنی کمر لچکاتی ہیں کلہیں مٹکاتی ہیں اور والہانہ طور پر باہیں پھیلا کر کبھی گرتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں اور کبھی گھٹنے ٹیک کر زمین کے ساتھ سر مارتی ہیں ان کے چمکیلے اور آبنوسی بدن پر پسینے کے قطرے عجب بہار دیتے ہیں دن بھر کی گرمی گرد اور غبار کے بعد کراچی کی رات بڑی سہانی ہوتی ہے صاف شفاف آسمان پر تارے ٹمٹماتے ہیں چاروں طرف صحرا کی پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی ہے فضا میں سمندر کی ہلکی ہلکی سی نمی رچی ہوئی ہے کراچی کے پیچھے صرف ڈیڑھ سو سال کا غریبانہ ورثہ ہے لیکن اس کے سامنے مستقبل کی لامحدود صدیاں ہیں شاید ایک وقت ایسا بھی آئے جب اس کی بندرگاہ پکی بن جائے اور تاج کے نام پر آنے والے فوجیوں کی بکریاں سمندر میں نہ گرنے پائیں شاید یہاں کی سڑکیں پکی بن جائیں اور ان پر کہیں کہیں سایہ دار درخت بھی لگا دیے جائیں یہاں کے کوڑے کرکٹ کے متفن امبار صاف ہو جائیں اور پینے کا پانی لیاری ندی کے خشک کناروں پر غلیظ اور کثیر گڑھوں میں جمع نہ کیا جائے शायद